السلام علیکم اچھے ہوں گے لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکشن کی تھی implementation sequential using P L D devices کچھ ہم نے کی تھی آج اسی پہ ڈسکشن ہوگی کچھ اور انٹرسٹنگ دیکھیں گے اس سے پہلے کہ آج کی ڈسکشن شروع کی جائے آئیے دیکھتے ہیں پرانے جو کانٹینٹس ہیں پچھلے لیکچر کے ان کو ذرا ریویو کر لیتے ہیں لاسٹ لیکچر میں ہم نے بات شروع کی تھی بیسکلی کچھ اپلیکیشنس جو ہم نے شفٹ رجسٹر ہم پڑھ رہے تھے ان کی اپلیکیشن سے دو اپلیکیشن ہم نے ڈسکس کی تھی ایک تو یہ تھا کہ سیریل ان پیرل آؤٹ جو سیریل ڈیٹا آپ کہیں کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو اس کو الٹیمیٹلی اپنے پیرل فارم میں چینج کرنا ہے شروع میں اگر آپ کو یاد ہو ہم نے جب multiplexers demultiplexers پڑھے تھے تو سمپل قسم کا ہم نے ایک parallel to serial serial to parallel ایک سرکٹ بنایا تھا جب ہم نے شفٹ رجسٹر پڑھے تو ہم نے کہا کہ یہ جو ہے بہتر طریقہ ہے instead of using multiplexers and demultiplexers so بہرحال جو سیریل ان پیرل آؤٹ جو سرکٹ تھا it was based on shift register which is serial in and parallel out اس میں بیسکلی ہم نے کیا کیا تھا کہ ایک کاؤنٹر لگایا تھا ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ جو سیریل ڈیٹا ہے اس کا ایک خاص فارمیٹ ہوتا ہے اس کے شروع میں ایک اسٹارٹ بٹ ہوتا ہے کچھ ایٹ بیٹ آف انفارمیشن ہوتی ہے اس کے بعد دو اسٹاپ بیٹس ہوتے ہیں تو جو ہمارا سرکٹ تھا وہ اسٹارٹ بیٹ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے ایک کاؤنٹر چلنا شروع ہو جاتا ہے uh, ایٹ کرتا ہے ہر ٹائم پلس میں وہ جو شفٹ رجسٹر ہے serial in parallel out shift register ہے اس میں وہ انفارمیشن اسٹور uh, uh, کرتا جا رہا ہے جب ایٹس کاؤنٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے جو کاؤنٹر ہے اپنے ٹرمینل کاؤنٹ پہ پہنچ جاتا ہے جو information serial in parallel out register میں ہے اس کو ٹرانسفر کر دیتا ہے ایک اور رجسٹر میں سو so بیسکلی یہ ہمارا serial in parallel out register تھا بیسکلی سرکٹ تھا اس کے بعد ہم نے ایک دوسری ایپلیکیشن پہ ڈسکشن کی تھی دوسری ایپلیکیشن ہماری یہ تھی کہ جو کی بورڈ انکوڈر ہے ہم نے شروع میں ایک بڑی چھوٹی سی سمپل سی ایگزامپل ڈسکس کی تھی جس میں ہم نے ایک ten digit keypad connect کیا تھا ایک پرائرٹی انکوڈر کے ساتھ تو اس میں آپ کوئی بھی ایک کی پریس کریں پرائرٹی انکوڈر کے آؤٹ پٹ پہ ایک یونیک تھری بیٹ کوڈ آ جاتا ہے یا فور بیٹ کوڈ آ جاتا ہے جو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس ڈیجٹ کو ہم نے لاسٹ ٹائم یہ کہا تھا کہ اگر آپ کی بورڈ ہے آپ کے پاس جس میں دس سے آف کورس زیادہ کیز ہیں تو ان کو سمپلی ایک پرائرٹی انکوڈر کے ساتھ کونیکٹ کر کے آپ کی کا نمبر ڈیٹرمن نہیں کر سکتے سو اس میں آپ کو مزید سرکٹری ایڈ کرنی پڑے گی تو جو امپورٹنٹ کمپونیٹس تھے جس میں دو شفٹ رجسٹر تھے جن کو ہم نے کیسکیٹ کیا تھا اور ان کو ہم نے کنفیگر کر دیا تھا ایز اے رنگ کاؤنٹر رنگ کاؤنٹر اگر آپ کو یاد ہو بیسکلی ایک سیکوینس ہے اس کو ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے سیکوینس کیا تھا سارے جو آؤٹ پٹس ہیں لیٹ سے دو فور بٹ آپ نے جو کاؤنٹر ہیں وہ کنیکٹ کیے تھے ایک ایٹ بٹ رنگ کاؤنٹر بنایا تھا تو سارے آؤٹ پٹس ون ہے X O for one bit جو کہ زیرو ہے وہ جو زیرو بٹ ہے وہ سیکوینشلی ایک ایک رو کو سلیکٹ کر رہا ہے جب بھی آپ کوئی کی پریس کرتے ہیں کورسپونڈنگ کالم بھی زیرو ہو جاتا ہے تو جو ہی کوئی کی پریس ہوتی ہے تو وہ جو اس کا کورسپونڈنگ رو نمبر ہے اور کالم نمبر ہے وہ دو رجسٹر جا کے اسٹور ہو رہا ہے اور رجسٹر کیسے اسٹور ہے اس سے پہلے ہم نے دو پرائرٹی ان کوڈز لگائے ہوئے ہیں جو اس کی کو رو نمبر کو اور کالم نمبر کو کنورٹ کرتے ہیں اور وہ انفارمیشن ہم رجسٹر میں اسٹور کر رہے ہیں سو so اگین ایک اور اپلیکیشن تھی شفٹ رجسٹر اس کے بعد ہم نے ڈسکشن شروع کی تھی کہ جو ہمارا سیکوینشل سرکٹ ہے اس کو ہم ویسے تو فلپ فلوپس کی مدد سے یا جو گیٹس کی مدد سے ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں پی ایل ڈی ڈیوائسیز میں سے کیسے امپلیمنٹ کریں گے پی ایل ڈی ڈیوائسیز میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے سیکوینشل سرکٹ کو ہم نے یہ کہا تھا کہ اینڈ اور اور جو اریز ہم نے پڑھی تھی وہ تو وہی اسٹینڈرڈ رہیں گی جو آل میکس سرکٹ ہے جو آؤٹ پٹ سرکٹ ہے اس کو ہم نے ذرا ڈسکس کیا تھا بیسکلی جب آپ ہم نے ڈسکس کیا تھا کمبینشن سرکٹ تو اس میں ہم نے ایک دیکھا تھا آلمیک میں ایک ڈی فلپ فلوپ ہے جس کو ہم نے یوز نہیں کیا تھا سیکوینشل سرکٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس ڈی فلپ فلوپ کو یوز کریں گے سو so بیسکلی جو آلمیک کا آؤٹ پٹ ہے ایک ملٹی پلیکسر لگا ہوا فور ان پٹ ملٹی پلیکسر ہے جس کا ایک آؤٹ پٹ ہے تو دو ان پٹ جو ہیں وہ کمبینیشنل سرکٹ کے آ رہے ہیں اینڈ اور ارے سے اور دو جو ان پٹ ہیں اس ملٹی پلیکسر کے وہ آ رہے ہیں ڈی فلپ سے تو ایک کمپلیمنٹڈ آؤٹ پٹ ہے اور ایک نان کمپلیمنٹڈ آؤٹ پٹ ہے پی ایل ڈی کو ہم سیکوینشل موڈ یا رجسٹرڈ موڈ میں پروگرام کر سکتے ہیں بائی سلیکٹنگ اور کنفیگرنگ دی ملٹی پلیکسر کہ اس میں جو ہے ڈی فلپ کے آؤٹ پٹس ہیں وہ ہمیں آگے آؤٹ پٹس پہ ملیں ایک اور امپورٹنٹ چیز تھی کہ جو آل میک کا فیڈ بیک پاتھ ہے رجسٹرڈ موڈ میں یا سیکوینشل موڈ میں آؤٹ پٹ پن سے فیڈ بیک پاتھ نہیں مل رہی تھی وہ جو فلپ فلاپ تھا اس کا کیو بار جو آؤٹ پٹ تھا وہی فیڈ بیک میں کنیکٹڈ uh, تھا اور وہ اینڈ گیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ تھا آئیے آج مزید کنٹینیو کرتے ہیں اس ڈسکشن کو ہم نے لاسٹ لیکچر uh, میں تین ایگزامپلس دیکھی تھی بڑی اسٹینڈرڈ قسم کی تھیں ہم نے ایک ایگزامپل جو دیکھی تھی ایک رجسٹرڈ تھا جس کے انورٹڈ آؤٹ پٹ تھے eight bit registered with inverted output وہ ہم نے امپلیمنٹ کیا تھا دوسرا جو سرکٹ ہم نے امپلیمنٹ کیا تھا serial in parallel out register اور ایک جو تیسرا سرکٹ تھا پیرل ان سیریل آؤٹ تو یہ بڑے اسٹینڈرڈ قسم کے ہیں اور ہم نے جب شفٹ رجسٹر پڑھے تھے یہ تینوں سرکٹ پڑھے تھے آج ہم جو جس اگزامپل کو دیکھیں گے وہ ہے basically three bit up counter and down counter یہ up counter and down counter بھی ہم نے پہلے بنایا تھا یوزنگ جے کے فلپ شاپس اب جیسے کہ آپ نے آل میک میں دیکھا اس میں جے کے فلپ فلپ نہیں لگا ہوا ڈی فلپ فلپ لگا ہوا اس میں سو so, ہم کو یہ جو three bit up counter down counter ہے اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کرنا پڑے گا بجائے یہ کہ یہ J K flip flops use کرے ڈی فلپ فلپس یوز کرے تو ہم ایک کاؤنٹر بناتے ہیں using D flip flips again وہی جو اسٹیٹ ٹیبلز بنائیں گے ادھر سے ان پٹ آئیں گے کان آف میپس بنائیں گے آئیں امپلیمنٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم بیسکلی اس کو امپلیمنٹ کریں گے using the ABEL input file basically ہم نے پی ایل ڈی میں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے امپلیمنٹ ہوتا ہے سو شروع میں بیسکلی ہم بات کریں گے تین ڈی فلپ فلوپس کی of J K flip flops یہ جو سرکٹ آپ کا ایونچولی بنے گا یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہوگا اگر آپ اس کو کمپیئر کریں جے کے بیسڈ امپلیمنٹیشن پہ کیونکہ جے کے جو فلپ فلوپ ہے دو انپٹس تھے ڈی فلپ فلوپ کے ایک انپٹ ہے سو ایکسٹرا کمبینیشن سرکٹ آپ کو نظر آئے گا سو آئیے دیکھتے ہیں پہلے اس کے جو انپٹ ٹیبلس ہیں فار ڈی فلپ فلوپ اس کے بعد کارن آف میپس دیکھتے ہیں اکویشنز دیکھتے ہیں اور سرکٹ کو دیکھتے ہیں ڈائگرام میں ڈی فلپ فلوپ کا ان پٹ ٹیبل دکھایا گیا when the external input X is equal to zero آپ کو یاد ہو جب ہم نے three bit up and down counter بنایا تھا using J K flip flops external input ہم نے استعمال کیا تھا ایکس جب ایکس زیرو ہوتا ہے تو جو تھری بٹ کاؤنٹر ہے وہ اپ کاؤنٹ کرتا ہے اور جب ایکس ون ہوتا ہے تو وہ ڈاؤن کاؤنٹ کرتا ہے سو so, جو ٹیبل نظر آ رہا ہے بیسکلی یہ ہے جب X is equal to zero so initial states or present states دکھائی گئی ہیں Q zero Q one Q two zero zero zero سے لے کے ون ون ون تک ہے نیکسٹ اسٹیٹ جو ہے جب ایکس ہے زیرو کے برابر so Q zero Q one Q two next state پہ یا انکریمنٹ ہو رہی ہیں so for initial state zero zero zero next state is zero zero one similarly آخری والی اگر اسٹیٹ کو دیکھیں پرزینٹ اسٹیٹ ہے one one one X zero ہے تو نیکسٹ اسٹیٹ جو ہے انکریمنٹ ہو کے ریسائکل ہو گیا زیرو زیرو زیرو پہ آ گیا اب ہم کیونکہ ڈی فلپ فلپ یوز کر رہے ہیں تو جو ڈی فلپ فلپ کا انپٹ ٹیبل ہے وہ بڑا سمپل ہو جائے گا as compared to the J K flip in table so D flip flip کے ان جیسے کہ دکھائے گئے D zero D one D two represent کر رہے ہیں ڈی فلپ فلپ کے ان پٹس سو یہ جو انفارمیشن دکھائی گئی ہے یہ انفارمیشن جب ڈی فلپ فلپ کے انپٹس پہ اپلائی کریں گے Q zero Q one Q two next date پہ انفارمیشن آ جائے گی جو کہ نیکسٹ ڈیٹ کالمز میں دی گئی ہے اسی طرح نیکسٹ ٹیبل میں دیکھتے ہیں جب X is equal to one جب X is equal to one ہوتا ہے تو جو کاؤنٹر ہے وہ ڈاؤن کاؤنٹ کرتا ہے سو آئیے دیکھتے ہیں پرزنٹ اسٹیٹ نیکسٹ اسٹیٹ اور ڈی فلپ آف پٹس جیسے کہ دکھایا گیا Q zero Q one Q two initial جو ہے زیرو زیرو ہے جب ایکس ون کے برابر ہے نیکسٹ اسٹیٹ جو ہے وہ ون ون ون ہے بیسکلی ڈاؤن کاؤنٹ کی ہے اگر سیکنڈ رو دیکھیں ان پٹ اسٹیٹ اگر زیرو زیرو ون ہے X is equal to one next state zero zero zero ہوگی سو ڈاؤن کاؤنٹ کر رہا ہے آخری اسٹیٹ دیکھ لیں پرزینٹ ون ون زیرو ہے جس طرح پہلے ٹیبل میں تھا ادھر بھی جو ڈی فلپ کے ان پٹس ہیں D zero D one D two یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں دی انفارمیشن جس کی وجہ سے جو Q two Q one Q zero پہ نیکسٹ ڈیٹ آؤٹ پٹس آئیں گے جب ایکس ون ہوگا نیکسٹ اسٹیپ جو ہے ہم نے کارن آف میپس بنانے اور یہ جو ڈی فلپ پٹ ٹیبل میں انفارمیشن ہے ان کو میپ کرنا ہے کارن آف میپس میں اور ادھر سے ہم نے بولین ایکسپریشن نکالنی ہے سو ڈی ٹو جو ان پٹ ہے اس کی جو ایکسپریشن بن رہی ہے تھرو کارن آف میپ وہ دکھائی گئی ہے Q two bar Q one bar Q zero bar X plus Q two bar Q one Q zero X bar plus Q two Q zero bar X bar plus Q two Q one X plus Q two Q one bar Q zero اس ایکسپریشن کو اگر آپ کمپیئر کریں جو ایکسپریشن ہم نے ڈرائیو کی تھی جے ٹو اور کے ٹو کے لیے سو یہ ایکسپریشن زیادہ کمپلیکس ہے اس میں زیادہ سم ٹرمس ہیں آئیے دیکھتے ہیں ایکسپریشن ڈی ون کے لیے ڈی ون کی ایکسپریشن جو آ رہی ہے Q zero exclusive or Q one exclusive or X again اس ایکسپریشن کو کمپیئر کریں جے ون کے ایکسپریشن کے لیے کے ون کے ایکسپریشن کے لیے یہ اس ایکسپریشن سے ڈفرنٹ ہے آف کورس ڈفرنٹ بھی ہونا چاہیے لاسٹلی ڈی زیرو کی جو ایکسپریشن ہے it is equal to Q not bar آئیے اب دیکھتے ہیں سرکٹ ڈائگرام ڈائگرام سرکٹ میں تین ڈی فلپ فلپس یوز کیے ہیں اور جو کمبنیشن سرکٹ ہے وہ کمپلیکس ہے ایز compare to J K based three bit up down counter اس سرکٹ میں بھی جو ایکس ان پٹ ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے اپ کاؤنٹ کرنا ہے یا ڈاؤن کاؤنٹ کرنا ہے ایکس جب زیرو ہوگا اپ کاؤنٹ کرتا ہے X is equal to one down count کرے گا دو اور ان پٹس دکھائے گئے ہیں ایک تو ان پٹ ہے جو کہ سارے فلپ فلپس کے کلاک ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور ایک کلیئر ان پٹ ہے جو کہ انورٹر ایک ناٹ گیٹ کے تھرو کلیئر انپٹ کے ساتھ جو کلیئر اے سنکونس پٹس ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہوا سو جو ہی آپ کلیئر کو زیرو کریں گے انورٹر کے بعد ون ہو جائے گا کیونکہ asynchronous clear inputs active high ہیں تینوں فلپ فلپس کلیئر ہو جائیں گے ریسٹ ہو جائیں گے زیرو زیرو زیرو پہ ابھی ہم نے ایک three bit up down counter design کیا یوزنگ ڈی فلپ فلپس اب دیکھتے ہیں کہ اس کو پی ایل ڈی ڈیوائس میں کیسے امپلیمنٹ کریں گے پی ایل ڈی ڈیوائس جیسے کہ آپ کو پتا ہے اس کے اس کو پروگرام کرنا پڑے گا ABEL input file create کرنی پڑے گی جس میں اس three bit up and down counter کو ڈسکرائب کرنا پڑے گا سو ڈسکرائب کرنے کے لیے اب ڈفرنٹ سیکشنز ہیں جیسے ہم نے کمبینیشن سرکٹ کے کیس میں پڑھا تھا پین پہلے ڈسکرائب کرنی ہے پینس جو ان پٹ پینس ہیں آؤٹ پٹ پینس ہیں کون سی ہیں اور کون سی پین پہ کون سا ویریبل اپلائی کریں گے سو بیسکلی تین ان پٹس ہیں ایکس ان پٹ جو ایکسٹرنل ان پٹ جو کہ کنٹرول کر رہا ہے کہ جو کاؤنٹر ہے اپ کاؤنٹ کرے گا یا ڈاؤن کاؤنٹ کرے گا ایک کلاک ان پٹ ہے جس کی وجہ سے جو کاؤنٹر ہے انکریمنٹ ہوتا ہے یا ڈیکریمنٹ ہوتا ہے اور ایک اے سنکونس ان پٹ ہے جس کی وجہ سے آپ جس کی مدد سے رہتا آپ کاؤنٹر کو ریسیٹ کر رہے ہیں جو آؤٹ پٹس ہیں وہ بھی تین آؤٹ پٹس ہیں کیونکہ تھری بٹ کاؤنٹر ہے سو so, ان چھ جو total inputs and outputs ہیں ان کو ہم نے ڈسکرائب کرنا ہے کہ کون سی پنس پہ یہ ویریبلس اویلیبل ہیں اس کے بعد ہم نے نیکسٹ جو اسٹیپ کرنا ہوگا اگین اکویشن جو ہیں وہ بتانی ہوں گی اکویشن کون سی ہوں گی بیسکلی جو تین فلپ فلوپس ہیں جو D zero D one D two ان تینوں کے ان پٹس کے لیے ایکسپریشن ڈیفائن کرنی ہوں گی آخری اسٹیپ جو ہوگا وہ ٹیسٹ ویکٹر بتانا ہوگا جس کے تھرو ہم اس سرکٹ کو چیک کر سکتے ہیں سو آئیے پہلے دیکھتے ہیں پین ڈسکرپشن ٹیبل میں پین ڈیفینیشن بتائی گئی ہے تین ہمارے پاس ان پٹ ویریبلس ہیں clock clear and X so یہ بیسکلی اویلیبل ہیں pins one two and three پہ Q zero Q one Q two جو ہیں آؤٹ پٹس ہیں اور یہ فلپ فلوپ کے آؤٹ پٹس ہیں بیسکلی سیکوینشل سرکٹ کے آؤٹ پٹس ہیں سو ان آؤٹ پٹس کو ڈیفائن کرنا ہوگا ایز آف ٹائپ رجسٹر اور buffer so pin 21, one two and twenty three represent کر رہے ہیں Q zero Q one Q two outputs کو اور یہ تینوں جو ہیں آف ٹائپ رجسٹر بفر ہیں نیکسٹ ہم نے اکویژنس ڈیفائن کرنی ہے سو ہمارے پاس تین اکویژنس بنے گی ایک پہلے فلپ فلپ کے لیے دوسرے فلپ فلپ کے لیے اور تیسرے فلپ فلپ کے لیے سو جو تین ہیں وہ ہم نیکسٹ ٹیبل میں دیکھ رہے ہیں پہلی جو اکویشن ہے زیرو کو ہے ہم نے کیو زیرو بار اگر آپ بولین ایکسپریشن جو ہم نے ڈیرائیو کی تھی ڈی زیرو کے لیے ڈی ون کے لیے ڈی ٹو کے لیے ان کو سامنے رکھیں ان سے یہ ایگزیکٹلی یہ ایبل ایکسپریشن ہم لکھ رہے ہیں اسی طرح کیو ون جو ہے اس کو ہم نے اسائن کیا ہے Q zero dollar Q one dollar so basically dollar represent کر رہا ہے ایکسکلوزو اور آپریشن کو اسی طرح جو کیو ٹو ویریبل ہے اس کو ہم نے اسائن کیا ہے ایک اور بولین ایکسپریشن جو کہ ڈی ٹو کے لیے ہم نے ڈرائیو کی تھی نیچے دو جو اسٹیٹمنٹس ہیں Q zero comma Q one comma Q two bracket میں dot clock is equal to clock یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ یہ جو فلپ فلوپ ہیں یہ کلاکڈ فلپ فلوپس ہیں سو ہر کلاک ٹرانزیکشن پہ یہ اپنا اسٹیٹ چینج کریں گے آخری جو اسٹیٹمنٹ ہے Q zero comma Q one comma Q two dot A R two exclamation mark and clear A R represent کر رہا ہے اے سنکونس جیسے کہ ہم نے سرکٹ میں دیکھا تینوں ڈی فلپس جو ہیں ریسٹ ہو رہے ہیں جب کلیئر سگنل اپلائی ہوتا ہے سو so بیسکلی یہ لاسٹ اسٹیٹمنٹ جو اے سنکونس ریسٹ پٹ ہے اس کو ڈیفائن کر رہا ہے لاسٹ جو امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے ایبل فائل کی وہ ہے ٹیسٹ ویکٹر ٹیسٹ ویکٹر جیسے ہم نے پہلے بتایا بیسکلی آپ نے ایک ویکٹر ڈیفائن کرنا ہے جو کہ اس ڈیوائس کو اس امپلیمنٹیشن کو ٹیسٹ کرے گا بفور کمٹمنٹ بفور کمٹمنٹ کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کہ اس ساری ڈیوائس امپلیمنٹ ہو جائے پی ایل ڈی میں اس کو ٹیسٹ کرے گا تھرو سافٹ ویئر اگر پراپر آنسر آ گئے اس کے بعد پی ایل ڈی میں یہ ڈیوائس امپلیمنٹ ہوگی سو so, جو ٹیسٹ فیکٹر دکھایا گیا اس میں تین ان پٹس ہیں کلاک کلیئر اینڈ ایکس اور آؤٹ پٹس جو دکھائے گئے Q two Q one and Q zero پہلی رو میں اگر دیکھا جائے کلاک کے نیچے سی لکھا ہوا ہے کلیئر کے نیچے زیرو لکھا ہوا ہے اور ایکس کے نیچے ایکس لکھا ہوا ہے سی مینس کلاک ٹرانزیکشن ہر کلاک پلس پہ یہ کام کرے گا ایکس کے نیچے کیپٹل ایکس جو ایکسٹرنل انپٹ ہے اس کے نیچے اسمال ایکس لکھا ہوا ہے small X means don't care so clear کے نیچے کیونکہ زیرو لکھا ہوا ہے دیٹ مینس جو تھری بیٹ کاؤنٹر ہے اس کو ریسٹ ہو جانا چاہیے ایکس پہ جو ایکسٹرنل انپٹ ہے اس پہ زیرو ہو ون ہو it doesn't matter therefore اس کو ہم نے ڈونٹ کیئر کنسیڈر کیا سیکنڈ میں اگر اگر چلے جائیں کلاک کلاک ٹرانزیکشن پہ کلیئر ون ہے اور جو ایکسٹرنل انپٹ جو ہے وہ زیرو ہے تو بیسکلی اس کو انکریمنٹ کرنا چاہیے so Q two Q one Q zero کے آؤٹ پٹ پہ زیرو زیرو ون دکھایا ہوا ہے بیسکلی انکریمنٹ کر رہا ہے سو نیکسٹ ایٹ جو پٹس ہیں جس میں کلیئر ون رکھا ہوا ہے اور ایکس انپٹ کو زیرو رکھا ہوا ہے بیسکلی یہ ساری ایٹ اسٹیٹس جو ہے اس کو چیک کر رہا ہے جب کاؤنٹر انکریمنٹ کر رہا ہوتا ہے اسی طرح جو آٹھ اسٹیٹس ہیں اس میں کلیئر کو ون رکھا ہوا ہے جو ایکس ان پٹ ہے اس کو ون رکھا ہوا ہے جو آؤٹ پٹس ہیں وہ ڈاؤن کاؤنٹ سیکوینس شو کر رہے ہیں سو so, پہلا جو سیکوینس ہے ون ون ون یا پہلا جو آؤٹ پٹ ہے ون ون ون ہے نیکسٹ پلس پہ ون ون زیرو ہو جائے گا اور اسی طرح یہ ڈاؤن کاؤنٹ کرتے کرتے زیرو زیرو زیرو پہ پہنچ جائے گا ابھی ہم نے دیکھی ABEL input file for the three bit up and down counter اس میں کوئی نئی چیز نہیں تھی پہلے ہم نے وہی پین ڈیکلریشن کی اس کے بعد ہم نے اکویشن ڈیفائن کی اس کے بعد ہم نے ٹیسٹ ویکٹر ڈیفائن کیا اگر آپ کو یاد ہو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ سیکوینشل سرکٹس جب آپ امپلیمنٹ کریں گے تو جو ڈیفینیشن ہے اس کو کہ وہ سیکوینشل سرکٹ کیا کام کر رہا ہے ڈفرنٹ طریقے ہیں اس کو ڈیفائن کرنے کے ایبل فائل میں تو ایک تو طریقہ اسٹینڈرڈ طریقہ جو ہم استعمال کرتے آ رہے ہیں کمبنیشن سرکٹس میں اور ابھی جو پچھلی تین ایگزامپلس کی تھیں ان میں بھی ہم نے اکویشن کے فارم میں ڈیفائن کیا تھا سیکوینشل سرکٹ دو جو مزید اور طریقے ہیں تو ٹیبل سے بھی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں اور ایک جو ہے آخری والا اسٹیٹ ڈایاگرام سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں سو so بیسکلی اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ٹو ٹیبل سے کیسے ڈیفائن کریں گے اور اسٹیٹ ڈایاگرام سے کیسے ڈیفائن کریں گے ٹو ٹیبل بیسکلی اس میں آپ نے جتنے بھی انپٹس ہیں وہ لکھیں گے اور جو جتنے بھی آؤٹ پٹس ہیں اس سیکوینشل سرکٹ کے اس کو لکھیں گے اور جتنے بھی پٹ کمبینیشن ہیں وہ آپ ساتھ میں لکھ دیں گے اور کورسپونڈنگ جو آؤٹ پٹس ہیں وہ آپ لکھ دیں گے تو یہ بیسکلی ٹو ٹیبل سے آپ نے کمپلیٹلی سیکوینشل سرکٹ کو ڈیفائن کر دیا یہ ہم تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں اس پرٹیکولر اگزامپل کے لیے جو تھری بیٹ ہم نے اینڈ ڈاؤن کاؤنٹر بنایا اس کا ٹروت ٹیبل کیا ہوگا سیکنڈ جو طریقہ ہے رہتا تھرڈ جو طریقہ ہے اسٹیٹ ڈایاگرام اسٹیٹ ڈایاگرام سے جیسے ہم نے اسٹیٹ ڈایاگرام بنایا تھا پہلی ایگزامپلس میں وہ سرکلس تھے جو اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ایک ڈائریکٹڈ ایرو تھی جو کہ دوسرے اسٹیٹ کو کنیکٹ کر رہی تھی ادھر آپ کنڈیشنز بھی اسپیسیفائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو three bit up and down counter کا اسٹیٹ ڈائگرام یاد ہو ہمارے پاس ایٹ اسٹیٹس تھیں ایروز آپس میں کنیکٹ کر رہی تھی فارورڈ ڈائریکشن میں اور ریورس ڈائریکشن میں ایک کے ساتھ ہم نے X is equal to zero لکھا ہوا تھا دوسرے کے ساتھ ہم نے ایکس ٹو ون لکھا ہوا تھا سو so, اسی قسم کے ڈائگرام کو ہم اکویشنس کی فارم میں یا اسٹیٹمنٹس کی فارم میں ریپرزینٹ کریں گے ہم جس کو کہیں گے یہ اسٹیٹ ریپرزینٹ کر رہے ہیں سو so, پہلے تو ہم دیکھتے ہیں ٹروتھ ٹیبل کو اس کے بعد ہم اسٹیٹ ڈائگرام پہ ڈسکشن کرتے ہیں ٹیبل جو دکھایا گیا اس میں ٹوٹ ٹیبل ڈیفینیشن ہے for the three bit up and down counter سب سے اوپر ہم نے جو پانچ ان پٹس ہیں clear in input Q two Q one and Q zero puts basically جو سیکوینشل سرکٹ ہے اس کا جو آؤٹ پٹ ہے نیکسٹ اسٹیٹ جو ہے وہ ڈیٹرمن ہوگی ایکسٹرنل پٹس اور present state so present state جو ہے وہ ڈیفائن ہو رہی ہے Q two Q one Q zero state variable سے آؤٹ پٹ پہ جیسا کہ نظر آ رہا ہے Q two Q one Q zero next state variables represent ہیں یا ڈیفائن کر رہے ہیں نیکسٹ اسٹیٹ کو سو پہلی رو میں کلیئر جب زیرو ہے سو ایکس ڈونٹ کیئر ہے جو مرضی ہو زیرو ہو ون ہو it doesn't matter Q two Q one Q zero جو پرزینٹ اسٹیٹ ہے وہ جو مرضی ہو it doesn't matter output جو ہے نیکسٹ اسٹیٹ جو ہے وہ زیرو زیرو زیرو ہی ہوگا کیونکہ کلیئر جو ہے اے سنکونس ان پٹ جو ہے وہ زیرو پہ ہے اس کے بعد جو جتنی بھی آگے انفارمیشن دی ہوئی اس میں کلیئر کو ہم نے ون کر دیا سو نارملی اب کاؤنٹر آپریٹ کرے گا سو so, جو سیکنڈ رو ہے جب کلیئر ون ہو گیا zero Q two is zero Q one is zero Q zero is zero so basically اس کو اپ کاؤنٹ کرنا چاہیے کیونکہ جو ایکسٹرنل ان پٹ ہے ایکس وہ زیرو پہ سیٹ کیا ہوا ہے جو پرزینٹ اسٹیٹ ہے وہ زیرو زیرو زیرو ہے سو آؤٹ پٹ پہ زیرو زیرو ون دکھایا گیا ہے اسی طرح اگلی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں کلیئر ون ہے جو انیشل اسٹیٹ ہے وہ زیرو زیرو ون ہے X is of course zero output جو ہے وہ انکریمنٹ ہو گیا زیرو ون زیرو پہ اس میں ٹیبل میں جو اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ ہے بیسکلی کولن اور گریٹر دین سائن ہے اسی طرح مزید آپ دیکھتے جائیں آخری جو آٹھ اسٹیٹمنٹس ہیں اس میں ایکس کو ون کر دیا ہوا بیسکلی یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے جب کاؤنٹر ڈاؤن کاؤنٹ کرتا ہے so again clear is one X is one initial جو کاؤنٹ ہے وہ زیرو زیرو زیرو ہے سو نیکسٹ ڈیٹ جو ہوگی وہ ون ون ون ہوگی بیسکلی ڈاؤن کاؤنٹ کر رہا ہے اسی طرح اس کے بعد والی اسٹیٹمنٹ کو اگر دیکھیں ان پٹ جو ہے وہ ون ون ون ہے آؤٹ پٹ جو ہے وہ ون ون زیرو ہو گیا سو بیسکلی یہ جو ٹو ٹیبل ہے کمپلیٹلی اس three bit up and down counter کو ریپرزینٹ کر رہا ہے مزید اکویژنس لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں البتہ دو اکویژنس ہمیں لکھنی پڑیں گی ایک تو وہی ڈاٹ کلاک والی اکویشن جو ریپرزینٹ کر رہی ہے یا ڈیفائن کر رہی ہے کہ یہ جو فلپ فلوپس ہیں یہ کلاکڈ فلپ فلوپس ہیں اور دوسری ہم نے اسٹیٹمنٹ جو ہے اکویشن ڈیفینیشن میں لکھنی پڑے گی dot A R equals two جو کلیئر والا تھا دیٹ مینس جو اے ریسیٹ ریسٹ پٹ ہے وہ ایکٹیویٹ ہوگا by applying the clear variable ابھی ہم نے دیکھا کہ ٹو ٹیبل کیسے ریپرزینٹ کریں گے to define a three bit up down counter ABEL input file میں آف کورس تیسرا جو طریقہ ہے بیسکلی اسٹیٹ ڈائگرامس کے تھرو ہم ڈیفائن uh, کر سکتے ہیں ایک سیکوینشل سرکٹ کو so three bit up and down counter کو اسٹیٹ ڈائگرام سے کیسے ڈیفائن کریں گے بیسکلی اسٹیٹ ڈائگرام سے ڈیفائن کرنے سے پہلے ہم نے وہ اسٹیٹس جو ہیں وہ ڈیفائن کرنی ہوگی سو بیسکلی اس کی آٹھ اسٹیٹس ہیں تو ان کو ہم نام دے دیتے ہیں A B C D E F G H تک آٹھ اسٹیٹس ہو جائیں گی سو اے جو اسٹیٹ ہوگی اس کو ہم کہیں گے زیرو زیرو زیرو ہے بی اسٹیٹ جو ہے زیرو زیرو ون ہے سو جو ایچ اسٹیٹ ہوگی وہ ون ون ون ہوگی جب آپ ایک اسٹیٹ ڈیفائن کر لیتے ہیں یہ of course ABEL input file set of statement لکھیں گے جو کہ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کریں گے سو بیسکلی اسٹیٹمنٹ کس قسم کی ہوگی دیکھیں اگر آپ اسٹیٹ اے پہ ہیں اور ایکس آپ کا زیرو ہے تو بیسکلی آپ اپ کاؤنٹ کر رہے ہیں آپ کو بی پہ چلا جانا چاہیے اگر ایکس آپ کا ون ہے تو آپ کو ڈاؤن کاؤنٹ کرنا چاہیے ایچ پہ چلا جانا چاہیے تو اسٹیٹمنٹ کچھ اس قسم کی ہوگی کہ for state A if X is equal to zero then go to basically state B if it is one then go to H ٹھیک ہے یہ تو میں نے بڑا لمبا سارا فکر بولا جو اسٹیٹمنٹ ہے ایکچوئل ایبل کی وہ سمپل ہوگی دین ایلس کی فارم میں ہوگا اوکے okay, ایک تو یہ دین ایل اسٹیٹمنٹ آئے گی اسٹیٹ ڈایاگرام میں اگر لیٹ سپوز اس کیس میں نے جو three bit up and down counter ہے اس میں تو ایکسٹرنل انپوٹ ہے جس جو ایک کنڈیشن کو ڈیفائن کر رہا ہے سو so, اس کنڈیشن کو ہم نے چیک کی ہے در وی انکریمنٹ اور ڈیکریمنٹ اگر ہم ایک تھری بٹ سمپل کاؤنٹر بناتے اپ کاؤنٹر لیٹ سے تو اس میں کوئی ایکسٹرنل ان پٹ کی ضرورت نہیں ہے تو اس میں بھی آٹھ اسٹیٹس ہوتی ہیں اے اسٹیٹ ہوتی بی سی ڈی ایچ تک سو اے اسٹیٹ جب بھی کلاک پلس آتا وہ آٹومیٹکلی بی پہ چینج ہو جاتی یا سوئچ کر جاتی اسی طرح اگر بی پہ ہوتا جو کاؤنٹر ہے جو ہی کلاک پلس آئی سی پہ سوئچ کر جائے گا تو اس میں آپ کو if then else statement use کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو سمپلی ایک گو ٹو اسٹیٹمنٹ ہوگی so state A go to B state B go to state C basically کب گو ٹو کرے گا جب کلاک پلس آئے گی سو آئیے دیکھتے ہیں اس اسٹیٹ ڈائگرام کی پہلے ڈیفینیشن کو کیسے ڈیفائن کر رہے ہیں three bit up and down counter کے لیے اور پھر ہم اسٹیٹمنٹس لکھیں گے جو کہ ریپرزینٹ کر رہی ہوں گی اسٹیٹ ڈائگرام کو ٹیبل میں اسٹیٹ ڈیفائنس کی گئی ہیں three bit up and down counter کے لیے جیسے کہ ہم نے بتایا کہ آٹھ اسٹیٹس ہیں سو آٹھ اسٹیٹس کو ریپرزینٹ کیا ان کو کوئی بھی نام دے دیں A B C D E F G H A جو ہے بیسکلی زیرو زیرو زیرو ہے بی جو ہے زیرو زیرو ون ہے اینڈ سملرلی ایچ جو ہے وہ ون ون ون ہے کیو اسٹیٹ جو ہے یہ کوئی سا بھی نام ہو سکتا ہے ادھر ہم نے کیو اسٹیٹ ویریبل ڈیفائن کر دیا ہے جو کہ آٹھ اسٹیٹس کو ڈیفائن کرتا ہے Q two Q one Q zero کوئی سے بھی نام ہو سکتے تھے یہ بیسکلی اسٹیٹ ویریبلس ہیں اس نیکسٹ ٹیبل میں ہم نے اسٹیٹ ڈایاگرام ڈیفائن کیا ہوا ہے بائی رائٹنگ اسٹیٹمنٹس سو ہمارے پاس آٹھ اسٹیٹس ہیں آٹھ اسٹیٹس کے لیے ہم نے نیکسٹ اسٹیٹ بتانا ہے کہ کیسے سوئچ ہوگی سو اسٹیٹ اے میں اگر ہے تو if X then H else B so اس کا مطلب ہے اف ایکس از ون تو پھر کیا ہونا چاہیے ڈیکریمنٹ ہونا چاہیے اگر ڈیکریمنٹ ہو رہا ہے تو بیسکلی ہم سوئچ کر جائیں گے اسٹریٹ ایچ پہ so if X then H اگر ایکس زیرو ہے فالس ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے انکریمنٹ ہونا چاہیے انکریمنٹ کرنے کے لیے اسٹیٹ بی ہے basically so if X which is one then H اگر زیرو ہے ایلس بی اسی طرح اسٹیٹ بی کے لیے ہم نے یہ بتانا ہے کہ اگر ایکس ون ہو تو ہم نے ڈیکریمنٹ کرنا ہے اسٹیٹ اے پہ سوئچ کر دینا ہے اگر ایکس جو ہے ایکسٹرنل ان پٹ جو ہے وہ زیرو ہو تو ہم نے انکریمنٹ کرنا ہے اسٹیٹ سی پہ سوئچ کر جانا ہے سو so, اسٹیٹمنٹ جو ہے if X then A else C اسی طرح اسٹیٹ سی کے لیے ڈی کے لیے E F G and H کے لیے اسی قسم کی اف دین ایلس کی اسٹیٹمنٹ لکھنی ہے آخری والی اسٹیٹ ایچ کو اگر دیکھ لیں if X then G basically X اگر ون ہے تو جی پہ جانا ہے ڈیکریمنٹ کر رہا ہے اگر ایکس زیرو ہے ایلس اے پہ سو یہ ریسائکل ہو کے واپس اسٹیٹ اے پہ پہنچ جائے گا اگر ہمارے پاس ایک سمپل کاؤنٹر ہوتا تھری بیٹ اپ کاؤنٹر ہوتا جس میں کوئی ایکسٹرنل پٹ نہیں کوئی ایکسٹرنل ایکس ان پٹ نہیں ہے سو so, اس میں اگین آٹھ اسٹیٹس ہونی تھیں state A B C D E F G H ان کی ڈیفینیشن بھی جو پہلے ہم نے کی اسی طرح کی ہوگی اسٹیٹ اے جو ہے زیرو زیرو زیرو ہے اسٹیٹ بی جو ہے زیرو زیرو ون ہے اینڈ سو اس میں جو اسٹیٹ ڈائگرام ہے وہ کافی سمپلیفائی ہو جائے گا instead of using if then else statement ہم سمپل گو ٹو یوز کر رہے ہیں سو so, اگر ہم اسٹیٹ اے پہ ہیں کلاک ٹرانزیکشن پہ ہمیں سوئچ کر جانا چاہیے اسٹیٹ بی پہ تو simply go to B statement لکھی ہوئی ہے کوئی اف دین ایل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے اسی طرح اگر ہم اسٹیٹ بی پہ ہیں کلاک ٹرانزیکشن پہ گو ٹو سی ہو جانا چاہیے اسٹیٹ سی پہ گو ٹو ڈی لکھا ہوا ہے اینڈ سو آن آخری جو اسٹیٹ ہے state H go to A لکھا ہوا ہے جو ہی کلاک ٹرانزیکشن ہوا ایچ سے آپ اسٹیٹ اے پہ شفٹ کر رہے ہیں یا سوئچ کر رہے ہیں ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک three bit up and down counter جو ہے اس کو ایپل ان پٹ فائل میں اسٹیٹ ڈائگرام کی فارم میں کیسے ریپرزینٹ کریں گے بیسکلی دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں پہلے تو آپ نے اسٹیٹس ڈیفائن کرنی ہے جو بھی آپ کا سیکوینس ڈفرنٹ اسٹیٹس ہوں گی تو وہ آپ نے ڈیفائن کرنی ہے ان کو کوئی نام دے دینا ہے اس میں اور وہی جو نیمز ہیں وہی جو ویریبلس ہیں وہ آپ یوز کریں گے نیکسٹ اسٹیپ جو ہے بیسکلی آپ نے اسٹیٹمنٹ لکھنی ہے ہر اسٹیٹ کے لیے اس کی نیکسٹ ڈیٹ کیا ہوگی اگر آپ کا کوئی ایکسٹرنل پٹ ہے کنڈیشنل پٹ ہے جس کی وجہ سے آپ اسٹیٹ سے یا ایک اسٹیٹ میں موو کر سکتے ہیں یا کسی اور اسٹیٹ میں موو کر سکتے ہیں تو آپ نے if then else statement use کرنی ہے اگر آپ کا کوئی سیکونس سرکٹ ایسا ہے جس کا کوئی ایکسٹرنل پٹ نہیں ہے تو جو ہی کلاک پلس آئی تو اسٹیٹ جو ہے آٹومیٹکلی نیکسٹ اسٹیٹ پہ سوئچ ہو جائے گا ادھر آپ نے گو ٹو اسٹیٹمنٹ یوز کرنا ہے جیسا کہ ہم نے three bit up and down counter بنایا ایکس ان پٹ تھا جس کی وجہ سے ہم ادھر اپ کاؤنٹ کریں گے یا ڈاؤن کاؤنٹ کریں گے تو ادھر اف دین ایل اسٹیٹمنٹ آ رہا تھا اگر سمپل اپ کاؤنٹر ہو یا ڈاؤن کاؤنٹر ہو تو ادھر آپ گو ٹو اسٹیٹمنٹ یوز کریں گے اب نیکسٹ جو ایگزامپل ایک ہم دیکھیں گے وہ ہے ایک ایلیویٹر کنٹرولر کی ابھی تک جتنے بھی ایگزامپلس کی ہیں ہم نے بڑی اسٹینڈرڈ قسم کی ہیں ہم نے کاؤنٹر بنایا اور شفٹ رجسٹر بنایا اس میں ایلیویٹر کنٹرولر بیسکلی ہے کیا بلڈنگس میں آپ کہیں ہوں گے ایلیویٹرس لگے ہوتے ہیں جس ایلیویٹرس جو ہے اپ اینڈ ڈاؤن موو کرتے ہیں سو بیسکلی تھیوری کیا ہے کیسے کام کرتا ہے ایلیویٹر کا اگر آپ نے آبزرو کیا ہو ہر فلور پہ ایک بٹن لگا ہوتا ہے جو آپ پریس کرتے ہیں تو ایلیویٹر اس فلور پہ آ جاتا ہے دروازے کھلتے ہیں آپ انٹر ہوتے ہیں اور جس فلور پہ جانا ہے اس کا آپ بٹن پریس کر دیتے ہیں فرسٹ فلور پہ جانا ہے سیکنڈ فلور پہ تھرڈ فلور پہ جو بھی ہے آپ نے بٹن پریس کیا جو لفٹ ہے یا جو ایلیویٹر ہے اس فلور پہ چلا جاتا ہے وہ پھر پہنچ کے آف کورس اسٹاپ ہوگا دروازہ کھلیں گے آپ باہر آ جائیں گے ایلیویٹر کنٹرولر جو ہے ایک سرکٹ کی فارم میں ہم امپلیمنٹ کریں گے جس کے ڈفرنٹ اسٹیٹس ہوں گے اس سیکوینشل سرکٹ کے آف کورس ڈفرنٹ انپٹس ہوں گے جس سے ہم ایلیویٹر uh, کنٹرول کریں گے وہ ایک فلور سے دوسرے فلور پہ جائے گا یا دوسرے فلور سے پہلے فلور پہ آئے گا اس ایلیویٹر کے یا اس سیکوینشل سرکٹ کے کچھ آؤٹ پٹس ہوں گے جس سے ہم جو دروازہ ہے ڈور جو ہے اس کو اوپن یا کلوز کریں گے اس کو موو کریں گے یا ویٹ کروائیں گے جو ایلیویٹر ہے یا اس کی ڈائریکشن ڈیٹرمن کریں گے کہ اوپر موو کر رہے ہیں یا نیچے موو کر رہے ہیں سو so, جو ایگزامپل ہم کنسیڈر کر رہے ہیں بیسکلی یہ بک میں دی ہوئی ہے یہ ایلیویٹر جو ہے دو فلورس کے درمیان موو کرتا ہے so you have a first floor and second floor تو دو فلورز ہیں بٹنس کتنے ہیں ہمارے پاس ان پٹ بٹنس کتنے ہیں جو کہ آپ ایز اے یوزر اس کو پریس کر سکتے ہیں بیسکلی ہر فلور میں باہر جو ہے ایلیویٹر کے دو بٹنس لگے ہوئے ہیں ایک ریکویسٹ ون ہے تو لیٹ سے آپ فلور ون پہ ہیں آپ نے سیکنڈ فلور پہ جانا ہے تو آپ بٹن پریس کریں گے جس کو ہم ریکویسٹ ون کہہ رہے ہیں یہ لیفٹ کے باہر لگا ہوا ہے اسی طرح سیکنڈ فلور اگر آپ دیکھیں ادھر بھی ایک بٹن لگا ہوا ہے کوئی آدمی ہے جو نیچے فرسٹ فلور پہ جانا چاہ رہا ہے تو لفٹ کو ریکویسٹ کرنا پڑے گا بٹن پریس کرے گا جس کو ہم کہیں گے request two input so request one input request two input یہ دونوں فلور پہ بٹن لگے ہوئے لیٹ سپوز کے لفٹ پہلے فلور پہ آ گئی دروازے کھلے آپ انٹر ہو گئے اب آپ سیکنڈ فلور پہ جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے لفٹ کے اندر ایک بٹن لگا ہوا ہے فلور ٹو کے نام سے اس کو آپ پریس کریں گے لفٹ جو ہے فلور ٹو پہ چلی جائے گی اسی طرح لیٹر سپوز کے فلور ٹو پہ لفٹ کھڑی ہے اس میں آپ گئے آپ فلور ون پہ جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے فلور ون کا بٹن دبائیں گے تو فرسٹ فلور پہ آ جائے گی سو so اگین یہ دو ان پٹس ہیں فلور ون اور فلور ٹو کے بٹنس یہ لفٹ کے اندر لگے ہوئے جب آپ فلور ون پہ پہنچ گئے یا فلور ٹو پہ پہنچ گئے دروازہ جو ہے لفٹ کا آٹومیٹکلی کچھ ٹائم کے بعد بند ہو جائے گا از سپوز آپ کھولنا چاہ رہے ہیں یا آپ زیادہ دیر کے لیے کھلا رکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر کیا کریں گے لفٹ کے اندر ایک بٹن لگا ہوا ہے جس کو ہم کہیں گے اوپن بٹن سو جو ہی آپ نے اوپن بٹن کیا لفٹ کے دروازے کھل جائیں گے سو بیسکلی یہ پانچ ان پٹس گئے ریکویسٹ ون ریکویسٹ ٹو جو کہ لیفٹ کے باہر ہیں فلور ون فلور ٹو اور اوپن جو کہ لفٹ کے اندر لگے ہوئے ہیں اب جب لفٹ موو کرتی ہے ایک فلور سے دوسرے فلور تک کیسے پتا لگتا ہے کہ دوسرے فلور تک پہنچ گئی ہے اور اس کو رک جانا چاہیے بیسکلی ہر فلور پہ ایک سینسر لگا ہوتا ہے جس کا آؤٹ پٹ بتائے گا کہ لفٹ اس فلور تک پہنچی ہے کہ نہیں اس سینسر کو ہم as an input signal consider کر رہے ہیں جو کہ ہم سیکوینشل سرکٹ کو دیں گے اس سگنل کو ہم ارائیو سگنل کہتے ہیں سو لیٹر سپوز کہ آپ کے لفٹ جو ہے یا ایلیویٹر جو ہے فرسٹ فلور پہ ہے آپ بٹن پریس کرتے ہیں دوسرے فلور پہ جانے کے لیے جو ہی دوسرے فلور تک پہنچ جاتی سینسر جب ڈیٹیکٹ کرے گا کہ لیفٹ یا ایلیویٹر اس فلور تک پہنچ گئی ہے ارائیو سگنل ایکٹیویٹ ہو جائے گا اسی طرح اگر سیکنڈ فلور پہ لفٹ ہے فرسٹ فلور پہ آنا ہے جو ہی لفٹ سیکنڈ فلور سے فرسٹ فلور پہ آئے گی رائٹ سگنل ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور وہ بتا دے گا کہ لفٹ پہنچ گئی ہے فرسٹ فلور پہ سو یہ ایک ارائیو جو ہے یہ ایک چھٹا ان پٹ سگنل ہے لفٹ کی جو موومنٹ ہے کتنی اسپیڈ کے ساتھ اپ جائے گی کتنی اسپیڈ کے ساتھ ڈاؤن جائے گی یا دروازے جو ہیں کتنی دیر کے لیے کھلے رہیں گے اور کتنی دیر کے بعد بند ہو جائیں گے یہ کیسے ڈیٹرمن کریں گے بیسکلی آپ کو ایک ٹائم چاہیے ٹائم کیسے پرووائڈ کریں گے ایک کلاک سگنل کے تھرو سو ایک کلاک سگنل جو ہے ایک اور ان پٹ سگنل ہوگا اب آئیے بات کرتے ہیں آؤٹ پٹ سگنلس کی لفٹ جو ہے وہ تین چیزیں کنٹرول کریں یا جو سیکوینشل سرکٹ ہے جو لفٹ کو کنٹرول کرتا ہے اس کے تین آؤٹ پٹس ہیں ایک جو ہے دروازے اپنے بند کرنے یا کھولنے جب لفٹ اسٹیشنری ہے تو دروازے یوزلی کھلے ہوں گے یا بند بھی ہو سکتے ہیں جب وہ موو کر رہی ہے تو دروازے ڈیفینیٹلی بند ہوں گے دوسرا جو آؤٹ پٹ ہے وہ بیسکلی بتا رہا ہے کہ موشن لفٹ ویٹنگ ہے یا موو کر رہی ہے سو so بیسکلی اگر آپ فلور ون پہ لفٹ کھڑی ہے دروازے کھلے ہیں تو جو موشن آؤٹ پٹ ہے وہ ان uh, ایکٹیو ہوگا اگر لفٹ موو کر رہی ہے فلور ون اینڈ ٹو کے درمیان تو جو آؤٹ پٹ ہے وہ ایکٹو ہوگا تیسرا جو آؤٹ پٹ ہے وہ بیسکلی ڈائریکشن کو بتا رہا ہے لفٹ جو ہے پہلے فلور سے دوسرے پہ جا رہی ہے یا دوسرے سے پہلے پہ آ رہی ہے سو اپ ڈائریکشن یا ڈاؤن ڈائریکشن تو یہ تین آؤٹ پٹس ہیں جو سیکوینشل سرکٹ ہے اس کو ہم کنٹرول کیسے کریں گے through a machine basically sequential circuit جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا it is a state machine تو اس کے ڈفرنٹ اسٹیٹس ہوں گی ہر کلاک پلس پہ جو ایکسٹرنل ان پٹس پہ ہم ایک اسٹیٹ سے کسی دوسرے اسٹیٹ پہ سوئچ کر جائیں گے ہر اسٹیٹ کا ایک یونیک آؤٹ پٹ ہوگا سو لیٹ سپوز کے پہلے فلور پہ جو ایلیویٹر ہے وہ ویٹ کر رہا ہے اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں سو بیسکلی اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ ہوگی اپ اس کو ہم لت سے زیرو سے ریپرزینٹ کریں موشن جو ہے کیونکہ اسٹیشنری ہے موو نہیں کر رہا سو اگین اگر اسٹیشنری ہے تو ہم کہیں گے زیرو ہے اگر موو کر رہا ہوتا تو سو دوسری بیٹ بھی زیرو ہوگی اور جو ڈائریکشن ہے بیسکلی یا بیسکلی ڈور جو uh, وہ کیونکہ اوپن ہے اوپن کو ہم ریپرزینٹ کریں گے زیرو کے ساتھ سو so, تین بٹس ہیں تین آؤٹ پٹس ہیں سو so, ڈور جو ہے زیرو سے ریپرزینٹ ہو رہا ہے اوپن ہے ہے ہے موشن جو it is stationary again zero سے ریپرزینٹ ہو رہا اور جو ڈائریکشن ہے موو کرنا ہے سو so ہم زیرو سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں سو so, اس اسٹیٹ کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ زیرو زیرو زیرو ہوگا نیکسٹ اسٹیٹ جو ہے وہ اگین کسی اور آؤٹ پٹ سے ریپرزینٹ ہوگی لت سے دروازے اگر بند ہو گئے پر وہ لفٹ ابھی اسٹیشنری ہے اس نے اوپر ہی جانا ہے تو جو اسٹیٹ آؤٹ پٹ ہے وہ چینج ہو جائے گا ڈورس کلوزڈ ہو گئے ون جو موشن ہے اٹ از اسٹل زیرو اور جو ڈائریکشن ہے it is still zero so next state جو ہوگی وہ ون زیرو زیرو ہوگا اسی طرح نیکسٹ اسٹیٹ ہوگی اور اگلی اور ڈفرنٹ uh, ٹائپ کی ڈفرنٹ نمبر آف اسٹیٹس ہوں گی سیکنڈ فلور پہ جب لیفٹ پہنچے گی اگین اسی قسم کی اسٹیٹس ہوں گی جس کی مدد سے ہم واپس فلور ون پہ آ رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اسٹیٹ ڈایاگرام کو جو کہ اس کنٹرول اس سیکوینشل سرکٹ کو جو ایلیویٹر کا سیکوینشل سرکٹ ہے اس کو کنٹرول کرے گا ڈایاگرام میں ایلیویٹر کنٹرولر سرکٹ جو کہ ایک سیکوینشل سرکٹ اس کا اسٹیٹ ڈائگرام دکھایا گیا اس کی چھ اسٹیٹس ہیں پہلی جو اسٹیٹ ہے یا انیشل جو جو اسٹیٹ ہے اٹ از ڈبلو کہ ویٹ ون ہے دوسری جو اسٹیٹ ہے it is close one C one سے ریپرزینٹ کیا گیا تیسری جو اسٹیٹ ہے اٹ از اپ یو سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں چوتھی اسٹیٹ جو ہے ویٹ ٹو ہے ڈبلو ٹو سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں پانچویں اسٹیٹ جو ہے کلوز ٹو سی ٹو سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور چھٹی جو اسٹیٹ ہے اٹ از ڈاؤن ڈی سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں پہلی جو اسٹیٹ ہے W one wait one basically elevator جو ہے فرسٹ فلور پہ ویٹ کر رہا ہے ڈبلو ون کے نیچے تین ڈیجٹس لکھے ہوئے زیرو زیرو زیرو پہلا جو لیفٹ موسٹ ڈیجٹ ہے وہ زیرو ہے یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے ڈور آؤٹ پٹ کو ڈور اگر اوپن ہے یہ آؤٹ پٹ زیرو ہوگا سیکنڈ جو ڈیجٹ ہے وہ بھی زیرو ہے یہ ڈیفائن uh, کر رہا ہے موشن آؤٹ پٹ کو اگر لفٹ یا ایلیویٹر جو ہے اسٹیشنری ہے یہ آؤٹ پٹ زیرو ہوگا اگر وہ موو کر رہی ہے تو آؤٹ پٹ ون ہوگا so, تیسرا جو رائٹ موسٹ نمبر ہے زیرو جو ہے یہ ڈیفائن کر رہا ہے ڈائریکشن کو لفٹ کیونکہ سیکنڈ uh, فلور پہ جائے گی سو سیکنڈ فلور کے لیے جانے کے لیے ہم کہیں گے کہ اپ ڈائریکشن ہوگی سو اپ ڈائریکشن کو ہم زیرو سے ڈیفائن کر رہے ہیں اب آئیے دیکھتے ہیں سیکنڈ اسٹیٹ کو جو کہ کلوز ون اسٹیٹ ہے اس کے نیچے ون زیرو زیرو لکھا گیا سو ون زیرو زیرو سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو ڈور ہے وہ کلوز ہو گیا کیونکہ لیفٹ موسٹ ڈیجٹ جو ہے یا نمبر جو ہے وہ ون ہے نیکسٹ ٹو نمبر جو ہیں وہ زیرو زیرو ہیں so motion is zero and direction is zero that means ابھی بھی اسٹیشنری ہے اور اس نے اوپر جانا ہے اب ہم ذرا کنسیڈر کرتے ہیں کہ ڈبلو ون سے سی ون پہ کیسے ہم جا رہے ہیں جو لائن ہے جو کہ ڈبلو ون اسٹیٹ کو سی ون کے ساتھ کونیکٹ کر رہی ہے ادھر ہم نے لکھا ہوا ہے request two bar dot floor two bar ہم نے دو انپٹس کی بات کی تھی request button request two button جو کہ سیکنڈ فلور پہ لگا ہوا ہے اور فلور ٹو بٹن جو کہ لیفٹ کے اندر لگا ہوا ہے جب آپ فلور ون سے فلور ٹو پہ جانا چاہیں تو فلور ٹو کو پرس کریں گے یہ ایکٹیو ہو جائے گا لاجک ون ہو جائے گا اگر آپ نے پرس نہیں کیا تو یہ زیرو رہے گا سو بیسکلی جو ایکسپریشن ہے request two bar dot floor two bar یہ بتا رہی ہے کہ اگر ریکویسٹ ٹو بی پریس نہیں کیا گیا اور فلور ٹو بٹن کو بھی پریس نہیں کیا گیا سو کچھ دیر کے بعد آپ اسٹیٹ جو ہے چینج کر لیں گے جو سیکوینشل سرکٹ ہے جو کنٹرولر سرکٹ ہے اس کی اسٹیٹ چینج ہو جائے گی ڈبلو ون سے سی ون پہ سو بیسکلی فزیکلی کیا ہو رہا ہے جو لفٹ ہے وہ فلور ون پہ ہی کھڑا ہے کیونکہ کوئی اس کو کمانڈ ہم نے نہیں دی اس کے سمپلی دروازے بند ہو گئے ڈبلو ون سے ایک ایرو جو ہے کونیکٹ کر رہی ہے یو اسٹیٹ یا اپ اسٹیٹ کو وہ کیسے ہوگا اگر لفٹ ویٹ کر رہی ہے پہلے فلور پہ دروازے اس کے کھلے ہیں ریکویسٹ ٹو ہوا ہے دیٹ مینس سیکنڈ فلور پہ کسی آدمی نے جو فلور uh, ون پہ آنا چاہ رہا ہے اس نے ریکویسٹ بھیجی ہے سو so, کیا ہوگا لفٹ دروازے بند کرے گی اور اوپر موو کر جائے گی اور دوسری جو ریکویسٹ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے فرسٹ فلور سے سیکنڈ فلور پہ جائے گی آپ جب لفٹ میں چلے گئے ہیں اندر سے اگر فلور ٹو کو پریس کریں گے تب بھی لفٹ جو ہے ڈبلو ون اسٹیٹ سے اپ اسٹیٹ پہ چلی جائے گی سو اپ اسٹیٹ جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہی ہے کہ لفٹ جو ہے ان موشن ہے سو پہلا ڈیجٹ دیکھیں لیفٹ موسٹ ون ہے that means door closed second جو ڈیجٹ ہے وہ ون ہے that means lift is in motion move کر رہی ہے اور جو تیسرا ڈیجٹ ہے it is zero which represent up direction کیونکہ ابھی بھی لیفٹ اپ ڈائریکشن میں موو کر رہی ہے اب دیکھتے ہیں سی ون اسٹیٹ کو دوبارہ سے سی ون اسٹیٹ سے یا تو آپ ڈبلو ون اسٹیٹ پہ جا سکتے ہیں یا یو اسٹیٹ یا اپ اسٹیٹ پہ جا سکتے ہیں سی ون سے ڈبلو ون اسٹیٹ پہ کیسے جائیں گے بیسکلی سی ون اسٹیٹ میں لفٹ جو ہے فرسٹ فلور پہ ویٹ کر رہی ہے سو so, اگر کوئی دوسرا شخص فلور ون سے فلور ٹو پہ جانے کی ریکویسٹ کر رہا ہے تو لفٹ کے دوبارہ دوبارہ کھل جائیں گے سو دیٹ مینس واپس ڈبلو ون اسٹیٹ پہ آ گئے یا آپ اندر سے اوپن بٹن پریس کرتے ہیں تب بھی سی ون سے ڈبلو ون اسٹیٹ پہ چلے جائیں گے اگر لفٹ جو ہے سی ون اسٹیٹ میں ہے اور ریکویسٹ ٹو پریس کیا جاتا ہے دیٹ مینس سیکنڈ فلور سے کسی نے ریکویسٹ بھیجی سو so لیفٹ جو ہے اوپر کی طرف موو کرنا شروع ہو جائے گا یا لفٹ کے اندر سے فلور ٹو کا بٹن پریس کیا تب بھی یہ اپ ڈائریکشن میں موو کرنا شروع کر دے گی so that means C one جو ہے سوئچ کر جائے گا اپ اسٹیٹ پہ جب ریکویسٹ ٹو ایکٹیو ہو یا فلور ٹو جو ہے وہ ایکٹیو ہو اسی طرح ڈبلو ون سے اپ اسٹیٹ میں جب موو ہو رہا ہے وہ بھی ریکویسٹ ٹو ایکٹیو ہو یا فلور ٹو ایکٹیو ہو اب آئیے دیکھتے ہیں اپ اسٹیٹ سے جو ڈبلو ٹو اسٹیٹ جو ہے ویٹ ٹو اسٹیٹ ہے وہ کیسے سوئچ ہو رہا ہے ڈبلو ٹو جو اسٹیٹ ہے یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے لیفٹ جب سیکنڈ فلور پہ پہنچ گئی اور ادھر ویٹ کر رہی ہے ڈبلو ٹو کے نیچے اگر دیکھیں زیرو زیرو ون ہے پہلا زیرو جو ہے لیفٹ موسٹ وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے ڈورز آر اوپن سیکنڈ جو زیرو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے موشن دیٹ مینس زیرو ہے that means lift is stationary it is not moving rightmost جو ڈیجٹ ہے it is one that means lift نے اب ڈاؤن جانا ہے سیکنڈ uh, فلور پہ پہنچ گیا اب فلور ٹو سے فلور ون پہ ہی جا سکتا ہے اپ جو اسٹیٹ ہے اس کے نیچے ون ون زیرو لکھا ہوا ہے لیفٹ موسٹ ون جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے ڈوز آر کلوزڈ سیکنڈ جو ون ہے سیکنڈ ڈیجٹ جو ہے وہ ون ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے لیفٹ از ان موشن اگر زیرو ہوتا ہے دیٹ مینس اسٹیشنری ہے رائٹ موسٹ جو ڈیجٹ ہے وہ زیرو ہے یہ ڈائریکشن انڈیکیٹ کر رہا ہے سو اپ اسٹیٹ سے ہم سوئچ کر کے ڈبلو اسٹیٹ پہ کب پہنچیں گے جب ارائیو سگنل آئے گا جیسا کہ ہم نے بتایا تھا لفٹ جو ہی سیکنڈ فلور پہ پہنچتی ہے ایکسٹرنل سینسر جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرے گا جو ہی سینسر کا آؤٹ پٹ ایکٹیو ہو جائے گا that means lift second floor پہ پہنچ گئی ہے سو ارائیو جب ایکٹیو ہوگا اسٹیٹ جو ہے سے سے ڈبلو ڈبلو ٹو ٹو پہ چینج ہو جائے گی ڈائگرام میں اسٹیٹ سی ٹو اسٹیٹ اور ڈی اسٹیٹ یہ ڈیٹرمن کر رہا ہے sequence of events when the elevator moves from the second floor to the first floor so W two سے سی ٹو جو کہ کلوز ٹو کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کب ہوگا جب ریکویسٹ ون بھی کچھ دیر کے لیے نہیں آئی یا فور ون جو بٹن ہے وہ بھی پریس نہیں کیا گیا so that means W two سے سی ٹو اسٹیٹ میں شفٹ چینج ہو جائے گا سوئچ ہو جائے گا لفٹ ابھی بھی سیکنڈ فلور پہ ہے سمپلی دروازے بند ہو گئے ہیں سو سی ٹو کے نیچے ون زیرو ون لکھا ہوا ہے one means door closed zero means the lift is stationary it is not in motion اور جو ایکسٹریم رائٹ پہ ون ہے وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے direction which is down C two سے ڈی اسٹیٹ پہ جایا جا سکتا ہے سوئچ کیا جا سکتا ہے یا واپس ڈبلو ٹو اسٹیٹ پہ سوئچ کیا جا سکتا ہے سو سی ٹو سے ڈبلو ٹو اسٹیٹ پہ کب جایا جائے گا جب ریکویسٹ ٹو بٹن کسی نے سیکنڈ فلور سے پریس کیا سو دیٹ مینس لیفٹ کے دروازے کھل جائیں گے واپس ڈبلو ٹو اسٹیٹ میں آ گیا یا لفٹ کے اندر سے اوپن بٹن اگر پریس کریں so again C two state سے واپس ڈبلو ٹو اسٹیٹ پہ آ جائیں گے سی ٹو اسٹیٹ سے ڈی اسٹیٹ ڈی جو اسٹیٹ ہے ڈاؤن اسٹیٹ ہے وہ کیسے جایا جائے گا اگر ریکویسٹ ون آیا جو کہ فرسٹ فلور سے کسی نے ریکویسٹ بھیجی ہے سو لیفٹ سیکنڈ فلور سے موو کرتا ہوا فرسٹ فلور کی طرف جائے گا یا لفٹ کے اندر سے فلور ون بٹن کسی نے پریس کیا سو so, دونوں کیسز میں ریکویسٹ ون ایکٹیو ہو یا فلور ون ایکٹیو ہو سی ٹو اسٹیٹ سوئچ کر کے ڈی اسٹیٹ میں چینج ہو جائے گا ڈبلو ٹو اسٹیٹ جو ہے وہ ڈی اسٹیٹ میں کیسے سوئچ ہوگا اگین اگر ریکویسٹ ون ایکٹیو ہو یا فلور ون ریکویسٹ ایکٹیو ہو so request one again W two state means second floor پہ اسٹیشنری ہے پہلے فلور سے کسی نے ریکویسٹ بھیجی ہے ہے جو دروازے بند کر کے نیچے ٹریول کرے گا فرسٹ فلور پہ پہنچ جائے گا یا کے اندر سے کسی نے فلور ون کا بٹن پریس کیا اگین لیفٹ جو ہے دروازے بند کر کے فلور ون کی طرف ٹریول کرنا شروع کر دے گا سو so, دونوں کیسز میں جو نیکسٹ اسٹیٹ ہوگی وہ ڈی اسٹیٹ ہوگی ڈی اسٹیٹ کے نیچے ون ون ون لکھا ہوا ہے جو لیفٹ موسٹ ون ہے وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ دروازے بند ہیں کلوزڈ ہیں جو بیچ والا ون ہے سیکنڈ ون جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے lift is in motion moving ہے اسٹیشنری نہیں ہے اور رائٹ موسٹ ون جو ہے وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے direction which is down so D سے اگین ڈبلو ون پہ کب سوئچ ہوگا جب لیفٹ سیکنڈ فلور سے ون فلور پہ پہنچی اگین ادھر ایک اور سینسر لگا ہوا ہے جو ہی سینسر ڈیٹیکٹ کرے گا لیفٹ فرسٹ فلور پہ پہنچ گئی ہے رائف سگنل جو ہے ایکٹیویٹ ہو جائے گا سو so, جو ہی یہ سگنل ایکٹیویٹ ہوا ہم سوئچ کر جائیں گے state from D to W one ابھی ہم نے ایلیویٹر کا جو ہے اسٹیٹ ڈائگرام دیکھا بیسکلی چھ اسٹیٹس ہیں تین اسٹیٹس جو ہیں فلور ون کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں جو ڈبلو ون ہے اور سی ون ہے اور اب جو ہے وہ فلور ون کے لیے ہیں اور جو تین اسٹیٹس ہیں وہ ہیں فلور ٹو کے لیے سو ڈبلو ٹو جو ہے فلور ٹو پہ ہوگا سی ٹو جو ہے فلور ٹو پہ ہوگا اور جو ڈاؤن ہے وہ بیسکلی موشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے جب وہ فلور ٹو سے ون کی طرف ٹریول کر رہا ہے ڈفرنٹ کنڈیشنز جو ہیں basically request one one floor floor request two two open یہ چھ انٹرنل ایکسٹرنل uh, ہیں جس کی وجہ سے ہم ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں سوئچ کر رہے ہیں بیسکلی اب ہم نے یہ سیکوینشل سرکٹ بنانا ہے نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے اسٹیٹ ڈایاگرام سے بیسکلی ہم نے اس اسٹیٹ ڈائگرام کو کنورٹ کرنا ہے into a state table so state table جب بن جائے گا تو پھر ہم کیا کریں گے اگین وہ ایکسپریشن ڈرائیو کریں گے اور ایکسپریشن سے ہم ایک سرکٹ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں سو so آئیے دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ ڈائگرام سے اسٹیٹ ٹیبلس کیسے بنیں گے پہلا جو ٹیبل دکھایا گیا یہ ہے state table for elevator control for request one floor one and open input سارے پٹس نہیں دکھائے گئے صرف یہ تین پٹس کو کنسیڈر کیا گیا سو لیفٹ موسٹ کالم میں پرزنٹ اسٹیٹ دکھایا گیا W one C one up W two C two and down D O W one جو ہے بیسکلی زیرو زیرو زیرو سے ریپرزینٹ ہوا ہے سی ون جو ہے ون زیرو زیرو سے ریپرزینٹ ہوا ہے اسی طرح اپ جو ہے ون ون زیرو پھر نیکسٹ جو ہے zero zero one C two جو ہے one zero one D down جو ہے ون ون ون سے نیکسٹ اسٹیٹ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا ان پٹ ایکٹیو ہے سو ریکویسٹ ون اگر زیرو ہے سو نیکسٹ اسٹیٹ جو اگر ڈبلو ون ہے تو it doesn't matter next state جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایکسٹرنل انپٹ جو ہے وہ کیا ہے سو اگر ریکویسٹ ون ان پٹ کو آپ دیکھیں ریکویسٹ ون اگر زیرو ہو یا ون ہو اگر انیشل اسٹیٹ ڈبلو ون ہے تو آؤٹ پٹ جو ہے ڈونٹ کیئر کیونکہ ڈبلو ون پہ ریکویسٹ ون جو سگنل ہے وہ اپلائی نہیں ہو رہا اگر سی ون یا کلوز ون اسٹیٹ پہ ہیں اور ریکویسٹ ون جو ہے وہ زیرو ہے تو ہم سی ون اسٹیٹ پہ ہی رہیں گے اگر ریکویسٹ ون جو ہے وہ ون ہے سو ہم چینج کر جائیں گے یا شفٹ کر جائیں گے یا نیکسٹ اسٹیٹ جو ہوگی وہ ہے ڈبلو ون ویٹ ون اسی طرح اگر انیشل اسٹیٹ اپ ہے سو ریکویسٹ ون جو ہے ان پٹ وہ زیرو ہو ون ہو it doesn't matter W two اگر پٹ اسٹیٹ ہے یا انیشل اسٹیٹ ہے ریکویسٹ ون زیرو ہو تو ہم سوئچ کر جائیں گے C two close two state کو یا اگر ریکویسٹ ون جو ہے وہ ون ہے تو ہم ڈبلو ٹو سے سوئچ کر جائیں گے ڈاؤن اسٹیٹ پہ اسی طرح اگر سی ٹو انیشل اسٹیٹ ہے ریکویسٹ ون زیرو ہے تو سی ٹو پہ سوئچ کریں گے ریکویسٹ ون جو ہے ون ہے تو ڈاؤن اسٹیٹ پہ سوئچ کر دیں گے ڈاؤن اسٹیٹ اگر انیشل اسٹیٹ ہے تو ریکویسٹ ون ون زیرو ہو ہو ڈونٹ کیئر ہے اسی طرح اگر فلور ون ان پٹ کو دیکھیں floor one input zero ہو ون ہو اگر ہم انیشل اسٹیٹ ڈبلو ون پہ ہیں تو it doesn't matter next state کیا ہے ڈونٹ کیئر ہے اسی طرح اگر سی ون انیشل اسٹیٹ ہے تب بھی فلور ون زیرو ہو ون ہو it doesn't matter again up initial state ہے تو فلور ون بٹن جو ان پٹ ہے اس کا نیکسٹ اسٹیٹ پہ کوئی اثر نہیں پڑا اگر ہم انیشل اسٹیٹ ڈبلو ٹو پہ ہیں ویٹ ٹو پہ ہیں اور فلور ون زیرو ہے تو نیکسٹ اسٹیٹ جو ہے وہ سی ٹو ہوگی اگر فلور ون جو ایکسٹرنل ان پٹ ہے وہ ون ہے تو نیکسٹ اسٹیٹ ڈاؤن ہوگی اسی طرح اگر initial state close two two ہے ہے سی فلور ون زیرو ہے تو نیکسٹ اسٹیٹ سی ٹو ہی رہے گی اور فلور ون اگر ون ہے تو ڈاؤن اسٹیٹ میں ہم سوئچ کر جائیں گے لاسٹ اگر بٹن کو دیکھیں اوپن اوپن بٹن کا جو افیکٹ ہے وہ صرف سی ون یا کلوز ون اسٹیٹ پہ ہے اگر انیشل اسٹیٹ سی ون ہے اوپن جو ہے وہ زیرو ہے تو ہم سی ون میں رہیں گے اگر اوپن ون ہے تو ہم سی ون سے سوئچ کر کے ڈبلو ون پہ چلے جائیں گے باقی کسی اسٹیٹ پہ اوپن بٹن کا کوئی افیکٹ نہیں ہے یہ اگر آپ اسٹیٹ ڈایاگرام دیکھیں اس میں سے بھی یہ کلیئر نظر آ رہا ہے فلور ون جو بٹن ہے وہ تبھی ایکٹیویٹ ہو رہا ہے یا استعمال ہو رہا ہے جب ہم ڈبلو ٹو اسٹیٹ میں ہیں یا سی ٹو اسٹیٹ میں ہیں اسی طرح جو ریکویسٹ ون بٹن ہے وہ ہم فلور ون پہ بھی استعمال کر رہے ہیں اور فلور ٹو پہ بھی استعمال کر رہے ہیں دیٹ سی ون اسٹیٹ پہ بھی ایکٹیویٹ ہونا چاہیے ڈبلو ٹو اور سی ٹو اسٹیٹ پہ بھی ریکویسٹ ون بٹن کی وجہ سے ہم اسٹیٹ چینج کر رہے ہیں اوپن جو بٹن ہے وہ سی ون اسٹیٹ میں ہی استعمال ہو رہا ہے باقی کہیں استعمال نہیں ہو رہا نیکسٹ جو ٹیبل ہے یہ اگین اسٹیٹ ٹیبل ہے for elevator control for request two floor two and open ان پہ اگین لیفٹ موسٹ کالم میں پرزنٹ اسٹیٹ دکھایا گیا سو ہمارے پاس چھ پرزنٹ ہیں W one C one up W two C two and down next state جو ہے ریکویسٹ ٹو بٹن کی وجہ سے اگر ڈبلو ون انیشل اسٹیٹ ہے ریکویسٹ ٹو زیرو ہے تو ہم سوئچ کر جائیں گے سی ون اسٹیٹ پہ اگر ریکویسٹ ٹو ون ون ہے تو ہم ڈبلو سے سوئچ کر جائیں گے اپ اسٹیٹ پہ اسی طرح اگر انیشل اسٹیٹ سی ون ہے ریکویسٹ ٹو زیرو ہو تو ہم سی ون پہ ہی رہیں گے ریکویسٹ ٹو اگر ون ہے تو ہم اپ اسٹیٹ پہ سوئچ کر رہے ہیں سی ٹو اگر انیشل اسٹیٹ ہے ریکویسٹ ٹو زیرو ہے تو سی ٹو اسٹیٹ پہ رہیں گے اگر ریکویسٹ ٹو ون ہے تو سی ٹو سے ہم سوئچ کر جائیں گے ڈبلو ٹو پہ اگر فلور ٹو بٹن کو دیکھیں اگین ڈبلو ون اگر انیشل اسٹیٹ ہے تو فلور ٹو بٹن زیرو ہے تو سی ون میں رہیں گے اگر فلور ٹو ون ہے تو آپ اسٹیٹ میں سوئچ کر جائیں گے سی ون اگر انیشل اسٹیٹ ہے اگین فلور ٹو زیرو ہوگا تو سی ون اسٹیٹ میں رہیں گے فلور ٹو بٹن اگر ون ہے ایکٹیو ہو گیا تو ہم اپ اسٹیٹ میں سوئچ کر جائیں گے اوپن جو بٹن ہے اگر ہم انیشل اسٹیٹ سی ٹو میں ہے اوپن زیرو ہے تو سی ٹو میں ہی رہیں گے اگر اوپن ون ہے تو ڈبلو ٹو اسٹیٹ میں شفٹ کر جائیں گے ان دونوں اسٹیٹ ٹیبلس کو اگر آپ دیکھیں دوسرے والے کے کیس میں ریکویسٹ ٹو اور فلور ٹو بٹن جو ہیں ان کا آؤٹ پٹ سملر ہے اگر ڈبلو ون اسٹیٹ میں ہے سی ون اسٹیٹ میں ہے ریکویسٹ ٹو ایکٹیو ہے یا فلور ٹو ایکٹیو ہے دونوں کے کیس میں نیکسٹ اسٹیٹ جو ہے وہ اپ ہے اگر دونوں میں سے کوئی بٹن نہیں پرس ہوا تو انشیل اسٹیٹ سی ون ہی ہے اسی طرح اگر سی ٹو انشیل اسٹیٹ کو دیکھیں اگر ریکویسٹ ٹو بٹن کیا گیا یا اوپن بٹن کیا گیا دونوں کے کیس میں نیکسٹ اسٹیٹ جو ہے ڈبلو ٹو ہے اگر اوپن بٹن نہیں کیا گیا ریکویسٹ ٹو بٹن نہیں کیا گیا اسٹیٹ سی ٹو ہے اسی طرح ریکویسٹ ون فلور ون اور اوپن بٹن کا بھی دیکھا جا سکتا ہے ابھی ہم نے اسٹیٹ ٹیبل دیکھا جو ہم نے ڈیرائیو کیا اسٹیٹ ڈایاگرام سے ہم نے بیسکلی دو ٹیبلس کی فارم میں لکھا کیونکہ ہمارے پاس کافی سارے انپوٹس ہیں بیسکلی ایک ہی اسٹیٹ ٹیبل بنے گا ایک اسٹیٹ ڈایاگرام سے سو چھ ہمارے پاس پٹس تھے ریکویسٹ ون فلور ون اور اوپن پہلے فلور کے کیس میں اور پھر دوسرے فلور کے کیس میں ہم نے ریکویسٹ ٹو فلور ٹو اور اوپن کو ہم نے کنسیڈر کیا جو چھٹا ان پٹ تھا ارائیو وہ ہم نے اس میں نہیں دکھایا وہ آگے جا کے ایک اور اسٹیٹ ٹیبل بنائیں گے اس میں ہم کنسیڈر کریں گے اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں اور ایکسپریشن ڈیرائیو کریں ایک اور امپورٹنٹ بات ہے جو بٹنس ہیں floor one floor two open button ہے جو ریکویسٹ بٹن ہے ریکویسٹ ون اور ریکویسٹ ٹو بٹن ہے یہ اے سنکونسلی کسی وقت بھی پریس ہو سکتے ہیں سیکوینشل سرکٹ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے فلپ فلوپس جو ہیں اسٹیٹ اپنی چینج کریں گے جو ہی ایک کلاک پلس آئی سو لیٹ از سپوز کہ ایک پہلے کلاک پلس آ چکی ہے ابھی دوسری کلاک پلس نہیں آئی اس انٹرول میں کسی نے ریکویسٹ ون بٹن پریس کر دیا کوئی سا بھی button floor one button press کر دیا پریس کر کے چھوڑ دیا سو so, اس شارٹ انسٹنٹ کے لیے وہ ون ہوا پھر واپس زیرو ہو گیا جب سیکنڈ کلاک پلس آئی فلپ فلوپ کو جب وہ نیکسٹ ڈیٹ میں چینج کرے گی تو ان پٹ جو ہے وہ جو پہلے اوریجنل تھا وہی ہے جو ریکویسٹ ون بٹن پریس کیا ہے یا فلور ون بٹن پریس کیا ہے اس کی وجہ سے ان پٹ پہ کوئی چینج نہیں آیا سو so بیسکلی کیا کرنا پڑے گا ہمیں کچھ میموری ایلیمنٹس لگانے پڑیں گے ہر بٹن کے آؤٹ پٹ پہ so let's say floor one جب مرضی آپ پریس کریں اس کا جو فلور ون بٹن جب آپ نے پریس کیا وہ ایکٹیو ہو جائے گا ہائی ہو جائے گا اس اسٹیٹ کو ہم نے اسٹور کر دینا میموری میں جو ہی سیکوینشل سرکٹ کے فلپ فلوپ پہ کلاک پلس آئی اس ان پٹ کو وہ کنسیڈر کرے گا اسی طرح لت سے اوپن بٹن ہے اس کے آؤٹ پٹ پہ ہمیں ایک لچ لگانا پڑے گا جو ہی آپ نے اوپن کیا جب مرضی آپ کریں وہ لیچ جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گا جو ہی نیکسٹ کلوک پلس آئی فلپ فلوپ جو ہے اس لیچ آؤٹ پٹ کو کنسیڈر کرے گا اور نیکسٹ ڈیٹ پہ سوئچ کر جائے گا سو so, آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو بلاک ڈایا ہے اس سیکوینشل سرکٹ کا یہ اب کیسے نظر آئے گا جب ہم ان لیچز کو انکوپریٹ کر رہے ہیں for all six inputs six in نہیں بیسکلی ارائیو جو ہے اس کے لیے ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ وہ علیحدہ سے سینسر ہے اور اس کو ہم اس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں کہ وہ ایکٹیو تھرو آؤٹ ایکٹیو رہے سو so جو پانچ ان پٹس ہیں جو لیفٹ کے باہر اور لیفٹ کے اندر جو بٹنز لگے ہیں ان کے لیے ہمیں پانچ لیچز چاہیے ہوں گے سو so آئیے دیکھتے ہیں بلاک ڈائگرام ایلیویٹر کا سیکوینشل سرکٹ کا بلاک ڈائگرام دکھایا گیا لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لیچز دکھائی گئی ہیں سو so, جو پانچ بٹن ان پٹس ہیں request one request two four one four two open یہ لیچز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں لیچز اف یو ریمبر اس کے ساتھ کوئی کلاک ان پٹ نہیں ہوتا ہے لیچ جو ہے جب بھی ان پٹ چینج ہوئے جے کے لیچ ہو سکتی ایس آر لیچ ہو سکتی ڈی لیچ ہو سکتی جو ہی ان پٹ پہ چینج ہوا آؤٹ پٹ سیٹ یا ریسٹ ہو جائے گا لیچز کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ نیکسٹ اسٹیٹ کمبینیشنل سرکٹ کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے نیکسٹ اسٹیٹ کمبینیشن سرکٹ جیسے ہم نے پڑھا تھا یہ جنریٹ کر رہا ہے ایکسائٹیشن ان کا جو ایک پٹ ہے وہ اسٹیٹ ویریبلس ہیں جو کہ میموری کے آؤٹ پٹ سے آ رہے ہیں اور دوسرے جو پٹس ہیں وہ ایکسٹرنل پٹس ہیں جو کہ لیچز سے آ رہے ہیں نیچے ایک ارائیو پٹ دکھایا گیا جو کہ ہم کہہ رہے تھے کہ سیپریٹ سینسر سے آ رہا ہے next state combination circuit excitation puts provide کرے گا میموری ایلیمنٹ کے لیے میموری ایلیمنٹ جو ہے فلپ فلوپ سے امپلیمنٹ کیا جائے گا میموری ایلیمنٹ جو ہے نیکسٹ اسٹیٹ پہ سوئچ ہوں گے جب کلاک پلس سپلائی ہوگا اور ایکسائٹیشن پٹس پہ ڈیپینڈ کرے گا جو بھی ایکسائٹیشن پٹس ہوں گے جو ہی کلاک پلس آیا نیکسٹ ڈیٹ پہ چینج کر جائے گا ایکسٹریم رائٹ پہ جو بلاک دکھایا گیا وہ ہے output combination circuit output combination circuit جو ہے وہ بیسکلی کرنٹ اسٹیٹ ہے وہی آؤٹ پٹ ہے بیسکلی یہ ایک میلی مشین ہے جس کا آؤٹ پٹ ڈپینڈ کر رہا ہے کرنٹ اسٹیٹ پہ ابھی ہم نے بتایا کہ جو بٹن ان پٹس ہیں وہ اے سکونسلی کسی ٹائم ایکٹیو ہو سکتے ہیں سو ان کو اسٹور کرنے کے لیے تاکہ ہمارا سیکوینشل سرکٹ ہے ان کو یوز کرے ہمیں ان پٹ پہ لیچز لگانے پڑیں گے ہم نے بلاک ڈائگرام دیکھا ان پٹ پہ ہم نے لیچز استعمال کیے ہیں آئندہ لیکچر میں مزید ہم ڈسکشن کریں گے کہ پانچ لیچز کی جگہ ہم دو لیچز بھی استعمال کر سکتے ہیں سو اس کو ذرا کائنڈلی دیکھ لیجیے گا ریوائز کر لیجیے گا اسٹیٹ ڈائگرام جو ہم نے پڑھا ہے اسٹیٹ ٹیبل جو ہیں آئندہ انشاءاللہ دوبارہ اس پہ ڈسکشن جاری رکھیں گے اپنا خیال رکھیے گا خدا حافظ السلام علیکم